السلام علیکم خواتین حضرات فائنانشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا لیکچر نمبر چودہ پیش ہے پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے آپ کو فیبرری کے مہینے کی ٹرانزیکشنز دیے تھی اور اس میں سے کوئی چار پانچ چھ ٹرانزیکشنز ہم نے آپ کو کر کے دکھائی تھی اور پھر آپ سے کہا تھا کہ جی باقی جو اس مہینے کی ٹرانزیکشن ہیں وہ آپ خود کریں اور ٹرائل بیلنس بھی بنائیں تو امید ہے کہ یہ کام تو آپ نے کر لیا ہوگا اب آئیے دیکھیں کہ جی آپ کا نتیجہ اور ہمارا نتیجہ جو ہے وہ آپ اس میں میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن پہلے ذرا وہیں سے ٹرانزیکشن ہم لیتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے جہاں تک ہم نے پچھلے لیکچر میں ٹرانزیکشن کمپلیٹ کیے تھے تو جو آخری ٹرانزیکشن ہم نے کی تھی وہ کی تھی فکسڈ ڈپازٹ والی اس کے بعد جو ٹرانزیکشن ہے کہ جی سترہ فروری کو تھی ٹرانزیکشن ایک کہ مسٹر اے کو ہم نے پے کیے چیک کے تھرو تو یہ ایک پیمنٹ ہے جو کی گئی مسٹر اے جو ہیں وہ کریڈیٹر تھے ہمارے لہذا کریڈیٹر کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ ڈیبٹ ہوگا اور بینک کا اکاؤنٹ چونکہ چیک کے ذریعے پیمنٹ ہوئی ہے اس لیے بینک کو جو ہے وہ ہم کریڈٹ کریں گے تو بینک اکاؤنٹ کریڈٹ ہوا مسٹر اے کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوا پچیس ہزار روپے سے بیس فروری کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمیں کیش وصول ہوا مسٹر بی سے پچہتر ہزار روپے کا مسٹر بی ہمارے ڈیٹر تھے انہوں نے ہمیں پیسے ادا کرنے تھے ان کے اکاؤنٹ کو ہم کریڈٹ کریں گے کیونکہ ان سے اب وصولی ہو گئی ہے اور وصولی ہوئی ہے کیش میں اس لیے کیش کا اکاؤنٹ جو ہے وہ پچہتر ہزار روپے سے ڈیبٹ ہوگا اٹھائیس فروری کی دو ٹرانزیکشن تھیں کہ جی سیلری اکرو کی پانچ ہزار روپے کی اور ایکسپنسز اکرو کیے پندرہ ہزار روپے کے یعنی وہ اخراجات جو کہ فروری کے مہینے سے تعلق رکھتے تھے لیکن ان کی ادائیگی جو ہے وہ فروری کے مہینے میں نہیں ہوئی وہ شاید اگلے ماہ میں ہوگی اب ان دونوں ٹرانزیکشن کو آپ نے جرنل واؤچر کے تھرو ریکارڈ کرنا تھا کیونکہ کیش پیمنٹ یا بینک پیمنٹ کوئی انوالو نہیں تھا کیا کرتے ہم سیلریز کے لیے سیلری کا جو ایکسپنس اکاؤنٹ کا لیجر اکاؤنٹ ہے اس کو ہم ڈیبٹ کریں گے پانچ ہزار روپے سے اور کریڈٹ کریں گے اکروڈ ایکسپینس یا سیلریز اکروڈ اکاؤنٹ کو اسی اماؤنٹ سے پیبل بنائیں گے پیبل کا اکاؤنٹ کریڈٹ کر دیں گے اسی طریقے سے جو دوسرے ایکسپینس ہیں پندرہ ہزار روپے کے ان کو ہم پندرہ ہزار روپے کو ڈیبٹ کریں گے ایکسپینسیز میں کیونکہ خرچہ ہو گیا اور پیبل ہے پیسہ وہ ابھی پے نہیں کیا اس لیے ایکسکروڈ ایکسپینس اکاؤنٹ کو ہم پندرہ ہزار روپے سے کریڈٹ کر دیں گے تو یہ تو اکاؤنٹنگ اینٹریز ہو گئی اب اگر آپ نے یہ تمام اینٹریز جو ہیں یہ صحیح کیے ہیں تو پھر آپ کے پاس جو ٹرائل بیلنس آنا چاہیے اٹھائیس فروری کی تاریخ میں اس میں بیلنسز جو ہیں وہ وہی ہونے چاہیے جو کہ اس وقت ہم آپ کو سلائڈ پہ دکھا رہے ہیں کیش اکاؤنٹ میں ننانوے ہزار کا بیلنس ہے بینک اکاؤنٹ میں چالیس ہزار ہے وغیرہ وغیرہ یہ آپ سب بیلنسز جو ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں اپنے جواب کے ساتھ اب اس ٹرائل بیلنس سے ہم نے آگے ظاہر ہے کہ وہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ فروری کے مہینے کا بھی بنانا ہے تو اب آپ کی اسائنمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آپ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ دونوں بنائیے اور یہ پھر ہم دیکھیں گے کہ جی آپ نے وہ صحیح بنائی یا نہیں بنائی آج کے لیکچر میں ہم جس چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ اب علی ٹریڈر سے ایسے تعلق نہیں رکھتی کہ کسی ٹرانزیکشن کے ہم ذکر کر رہے ہیں یا ٹرائل بیلنس کیسے بنانا ہے یا کیا کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ہم نے آپ کو ایک وہ simple profit and loss account بنا کے بتایا تھا تو اس میں ایک چیز آئی تھی کہ جی کاسٹ آف گڈ سولڈ اس میں کچھ چیز آئی تھی ایک بات آئی تھی کہ جی پرچیزز ہے اور پرچیزز تو جنوری کے مہینے میں بھی تھی اور فروری کے مہینے میں بھی علی ٹریڈرز کی تھی یہ purchases cost of good sold پھر ہم نے بات کی تھی کہ جی کچھ اوپننگ سٹاک بھی ہوتا ہے پرچیزز بھی ہوتی ہیں کلوزنگ سٹاک بھی ہوتا ہے تو یہ سٹاک کیا چیز ہے اور یہ پرچیزز کیا چیز ہے اور یہ کیا سارا سلسلہ آپس میں کیسے ہوتا ہے اور اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے چیز یہ ہے کہ پرچیزز یعنی جو چیزیں ہم خرید رہے ہیں بھائی ہم خریدتے تو بہت کچھ ہے ہم آ, آ, وہ مال خریدتے ہیں جو ہم نے بیچنا ہوتا ہے دکان میں ہم بہت سی ایسی چیزیں بھی خریدتے ہیں کہ صفائی دکان کی صفائی کے لیے کپڑا ہے جھاڑو ہے کوئی اور چیز خریدتے ہیں بجلی کا بلب ہے دکان میں لگانا ہے یا ٹیوب لائٹ لگانی ہے وہ بھی ہم خرید رہے ہیں وہ بھی سارا پرچیز ہی ہے خرید ہی رہے ہیں نا ہم تو وہ سارے کا سارا ہم کیوں اس پرچیز کے اکاؤنٹ میں ہی ڈالیں گے سب کچھ یہ کیا ہوگا یا یہ پرچیز اکاؤنٹ جو ہے یہ کس چیز کے لیے ہے تو یہ بات ذرا سمجھ پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم چیزیں اپنے استعمال کے لیے یا اپنے کاروبار کے استعمال میں لانے کے لیے مثال کے طور پہ جیسے میں نے کہا کہ جی ٹیوب لائٹ لگانی ہے یا کوئی بلب لگانا ہے یا ڈسٹر خریدنے ہیں یا جھاڑو خریدنے ہیں یا پینسلیں خریدنی ہیں بال پوائنٹ خریدنے ہیں پیڈ خریدنے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہم خرید رہے ہیں یہ تو ہمارے استوال کی چیزیں ہیں ہاں اگر ہم ان کو جو ہے ایک مثال کے طور پہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی بجائے اس کے کہ جی جب ہمیں ضرورت پڑے تب ہم جا کے پینسل خرید کے لائیں یا بلب خرید کے لائیں یا ٹیوب لائٹ لے کے آئیں ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جی اکٹھے ہی چھ ٹیوب لائٹس خرید لیتے ہیں یا اکٹھے ہی چھ درجن بلب خرید کے رکھ لیتے ہیں جب جب ضرورت ہوگی وہ نکال کے ہم لگا لیا کریں گے یا بہت سارے بال پوائنٹس خرید لیتے ہیں بہت ساری پینسلیں خرید لیتے ہیں اسٹیشنری کے بہت سارے آئٹمس خرید کے رکھ لیتے ہیں اپنے پاس اسٹاک کر لیتے ہیں ان کا تو پھر جو ہے وہ ذرا معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے اگر تو ہم اتنی ہی چیز خریدیں جو کہ ہم نے فوری استعمال میں لے لے لینی ہے تو پھر وہ تو چارج ہو جائے گا ایکسپنس کے طور پہ جو وہ تمام چیزیں جو کہ ہم روزمرہ کاروبار کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں ہاں جو مال ہم خرید رہے ہیں بیچنے کے لیے وہ ایکسپنس کے طور پہ نہیں ہوگا وہ پرچیز کے اکاؤنٹ میں جائے گا وہ پرچیز کے اکاؤنٹ میں جائے گا کیونکہ پرچیز کے اکاؤنٹ میں ہم تفصیل رکھ رہے ہیں ان تمام یا اس تمام مال کی جو ہم نے ری سیل کے لیے دوبارہ بیچنے کے لیے یا بیچنے کے لیے جو ہم نے خریدا تھا اپنے استعمال کے لیے نہیں جو بیچنے کے لیے خریدا تھا اس مال کو ہم پرچیز کے اکاؤنٹ میں لاتے تو یہ بات تو سمجھ لینی چاہیے اب اسی مال میں سے جو چیزیں ہم بیچتے ہیں جو بیچتے ہیں ہم چیزیں اس مال میں سے جو خریدا ہوا ہے تو وہ ہم ظاہر ہے کہ قیمت خرید پہ نہیں بیچتے وہ اس کے لیے ہم قیمت فروخت کا تعین کرتے ہیں اور وہ جو مال ہے وہ ہم اس قیمت میں بیچتے ہیں جو ہم نے قیمت فروخت اس کی متعین کی ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی جو مال ہم نے خریدا کیا وہ سارے کا سارا بک گیا یا نہیں بکا اگر نہیں بکا تو اس کا بیلنس کہاں ہے اور جو بک گیا اس کو ہم نے پرچیز کے اکاؤنٹ میں سے کیسے نکالا وہ بھی تو نکالنا ضروری ہے نا کیونکہ پرچیز ٹھیک ہے ہم نے دو ہزار روپے کی کی دس ہزار روپے کی کی دو لاکھ روپے کی کی لیکن وہ ساری کی ساری نہیں بکی اس میں سے کچھ حصہ بکا باقی ہمارے پاس بیلنس رہ گیا تو وہ جو حصہ استعمال ہو گیا بک گیا اس کی اس کو تو پرچیز کی ویلو میں سے نکالنا پڑے گا وہ فگر کیا ہوگی وہ کیسے نکلے گا جو بیلنس رہ جائے گا وہ کیا چیز ہوتی ہے بیلنس جی ظاہر ہے کہ جو آئٹم ہمارے پاس اسٹاک میں رہ گئے وہی ہوگی تو یہ چیز جو ہے یہ سمجھنے کی بات ہے اب مسئلہ کہاں پہ پیدا ہوتا ہے مسئلہ جیسے پیدا پہلے تو یہ ہوگیا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے اسٹیشنری اپنے دفتر کے لیے اپنے کاروبار کے استعمال کے لیے اور بہت سی چیزیں آپ خریدتے اس کا اسٹاک اکٹھے خرید لیتے ہیں اور کہ جی پانچ مہینے کا چھ مہینے کا دو مہینے کا ایک مہینے کا اسٹاک خرید لیتے ہیں کہ جی یہ ہمیں پورے مہینے میں استعمال ہونا ہوگا لیکن اس کو آپ کسی طریقے سے ایسے نہیں کہ جی ہر ایک کے ہاتھ میں دس دس قلم تھوا دیں اور دس دس پیڈ تھوا دیں کہ بھائی یہ سارے مہینے میں تمہیں اسٹیشنری دے دی ہم نے اب تم استعمال کرتے رہنا ہمارے سے متا کے پوچھنا پہلی تاریخ کے بعد ایسے نہیں ہوتا جیسے جیسے کسی کو ضرورت پڑتی ہے وہ آپ مال ان کو دیتے ہیں استعمال کرنے کے لیے لیکن خرید آپ اکٹھے اب جب آپ نے اسٹیشنری خرید لی اپنے استعمال کے لیے آپ نے مال خریدا بیچنے کے لیے اگر یہ ساری چیزیں ہم پرچیز کے اندر اکٹھی کر دیں اور مہینے کے پرچیز کے اکاؤنٹ میں اکٹھی کر کے اکٹھی ڈال دیں تو پھر مہینے کے آخر میں یہ بتانا ذرا مشکل ہو جائے گا کہ جناب اس میں سے کتنا ویلیو کا مال جو ہے وہ ریسیل کا تھا میں سے کتنا ویلیو کا مال جو ہے وہ اسٹیشنری کا تھا جو ہمارے اپنے استعمال کے لیے یا اور کیا کیا چیزیں اور یہ مسئلہ جو ہے خاص طور پہ جس وقت ہمارا کوئی مینوفیکچرنگ کنسرن ہو جہاں پہ ہم چیزیں بنا رہے ہوں ٹریڈنگ کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں آتا یعنی جہاں پہ ہم مال خریدا ہوا اس کو دوبارہ بیچ رہے ہیں تو وہاں پہ شاید اتنا مسئلہ نہ آئے لیکن مسئلہ وہاں پہ آئے گا کہ جہاں پہ آپ خام مال بھی خرید رہے ہیں آپ کے پاس اپنا بنایا ہوا بھی کچھ مال پڑا ہوا ہے اور جو فیکٹری میں آپ بنایا مال وہ بھی آپ کے پاس اس کا اسٹاک بھی موجود ہے آپ کے پاس کچھ ایسا اسٹاک بھی موجود ہے کہ جو پوری طرح کمپلیٹ نہیں ہے اس کا بھی اسٹاک پڑا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد مسئلہ کیا آتا ہے کہ جی بہت سارے مختلف قسم کے آئٹمس خرید رہے ہیں آپ خام مال کے بھی خرید رہے ہیں آپ جو فنشڈ گڈس پروڈکٹ بنا رہے ہیں جو بیچیں گے آپ کارخانے سے بنا کر کے جو بیچ رہے ہیں بنا بنانے کے بعد جو بیچیں گے آپ وہ بھی ایک پروڈکٹ نہیں ہو سکتا وہ کئی پروڈکٹ ہو سکتے ہیں ہر ایک کا آپ کو علیحدہ علیحدہ اندازہ ہونا چاہیے کہ بھائی مہینے میں کتنا بنا اس میں سے کتنا جو ہے وہ آگے استعمال ہوا یا بیچا گیا یا جو بھی ہے وہ تمام چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں سو معاملہ جو ہے وہ صرف ایک اکاؤنٹ کھول کے یعنی پرچیز کا اکاؤنٹ کھول کے معاملہ حل نہیں ہو سکتا جہاں پہ ایون کہ جی ایک دکان کے اندر آپ پرچیز جیسے میں نے کہا بہت ساری چیزوں کی کر رہے ہیں بہت سارے پروڈکٹس کی کر رہے ہیں اب وہ کہیں ڈبل روٹی ہے اور کہیں جام کے ڈبے ہیں اور کہیں فلیکس ہے کہیں کچھ اور ہے مکھن ہے کہیں دودھ ہے کہیں بے تحاشا چیزیں ہوتی ہے تو اب یہ تمام چیزیں آ رہی ہے ہر ایک کا آپ نے پتہ کرنا ہے کہ جناب اس کا کتنا ہم نے مہینے کے دوران خریدا پچھلے مہینے کتنا خریدا اس مہینے کتنا خریدا پچھلے مہینے کتنا اس میں سے بکا کتنا رہ گیا تھا پھر اس مہینے میں نے کتنا خریدا وغیرہ وغیرہ بہت سارے تجزیے بھی کرنے ہوتے ہیں اپنے کاروبار پہ کنٹرول رکھنے کے لیے تو ایک اکاؤنٹ جو ہے پرچیز کا وہ یہ تمام معاملہ ہمیں حل کر کے نہیں دے سکتا اس کے علاوہ جو اپنے ذاتی استعمال کے لیے یعنی کاروبار کے ذاتی استعمال کے لیے اپنے ذاتی استعمال کے لیے نہیں لیکن کاروبار کے استعمال کے لیے یعنی وہی جو میں نے ڈسٹرز اور جھاڑو اور بلب جو لگانے ہیں ہمیں دفتر کے اندر یا فیکٹری کے اندر یا ٹیوب لائٹس وغیرہ دکان میں جو لگانی ہے ان کی بات کی تھی ان کا اسٹاک جو اگر ہم خرید وہ اکٹھا مال خرید لیتے تو ان کی بھی علیحدہ علیحدہ ہمیں حساب رکھنا پڑتا ہے تو یہ معاملہ کافی گمبھیر ہو جاتا ہے تو ایک طرف چیز یہ ہے کہ جی پرچیزز ہم نے کرنی کی ہیں دوسری طرف ہمیں ان کا تعین کرنا ہے کہ جی ان میں سے جو مال بک گیا یا مال استعمال ہو گیا اس کا ویلیو کیا تھا وہ کتنا تھا اور پھر اس میں سے مہینے کے آخر میں ہمارے پاس کتنا بچ گیا یہ ضروری ہے بہت تعین کرنا تو اس کے لیے جو ہے وہ صرف پرچیز کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کافی نہیں ہوگا اس کے لیے ہم استعمال کرتے مثلا ایک چیز کہلاتی ہے اسٹاک اکاؤنٹ یا انوینٹری یا اسٹاک کا اکاؤنٹ اب اسٹاک کا جو اکاؤنٹ ہے وہ را مٹیریل کا اسٹاک بھی ہو سکتا ہے وہ فنش گڈز کا اسٹاک بھی ہو سکتا ہے وہ اسٹیشنری کا بھی اسٹاک ہو سکتا ہے وہ اسپیئرز کا بھی ہو سکتا ہے وہ ٹولز کا بھی ہو سکتا ہے ہر قسم کی چیز کا اسٹاک ہو سکتا ہے آپ کے پاس کہ وہ آپ اپنے پاس رکھے ہوئے مشینری ہے آپ کے پاس آپ کی فیکٹری میں لگی ہوئی ہے اس مشینری میں کے لیے بہت سارے مختلف چھوٹے موٹے پرزا جات جو ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں وہ اب جب ہر دفعہ مشینری رک جائے تو آپ بازار دوڑے نہیں جائیں گے ان کو خریدنے کے لیے بلکہ اس کا اسٹاک اپنے پاس رکھیں گے فلٹرز ہیں بہت سے کوئی پیچ ہے کوئی فلاں چیز ہے کوئی فلاں چیز ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہے وہ آپ رکھتے ہیں اس کا اسٹاک رکھتے ہیں کیل کانٹے سب رکھتے ہیں اگر یہ مثال میں ایسے دے دوں کہ جی آپ نے تعین کیا کہ جی میں گھر بنانا چاہتا ہوں بھائی آپ نے فیصلہ کر لیا گھر بنانا چاہ اب آپ نے کہا کہ اچھا صاحب اب مجھ کو سریے کی ضرورت ہے اب مجھے سیمنٹ کی ضرورت ہے اب مجھے ریت کی ضرورت ہے اب مجھے اینٹوں کی ضرورت ہے چلیے جی اب آپ کو کتنے کی ضرورت ہے اب آپ کتنی خریدیں گے آپ روز کی خریدیں گے آپ مہینے کی خریدیں گے آپ کتنے عرصے کے لیے وہ مال سارا خریدیں گے تو وہ آپ اس چیز کو پرچیز کریں گے کہ جی سیمنٹ ہے تو اچھا بھائی ٹوٹل سیمنٹ کی بوریاں کتنی خرچ ہونی ہے چلیے صاحب وہ پوری کے پورا سیمنٹ اکٹھا خرید لیتے ہیں قیمت کم ہے آج کل ہم خرید لیتے ہیں تو وہ آپ اسٹاک کر لیتے ہیں تو اسی طریقے سے کاروبار کے اندر بھی یہ تمام چیزیں جو ہے وہ روز یا جس وقت ضرورت پڑتی ہے اس وقت بازار دوڑے نہیں جاتا آدمی کے خریدنے خریدنے کے کے لیے چلا جائے جائے بلکہ اس کا اسٹاک رکھا جاتا ہے تاکہ جیسے ہی ضرورت پڑے کیونکہ آپ کو یہ تو مطلب ہے بات کچھ سمجھانے کی نہیں ہے بڑی آسان سی بات ہے کہ گاہک اگر دکان پہ کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے فلا چیز چاہیے تو آپ کہتے بھائی جان آپ ذرا ذرا آدھے گھنٹے کے بعد آئیے یا دو گھنٹے کے بعد آئیے دو دن کے بعد آئیے میں ساتھ والی دکان سے منگا کے یا فلاں دکان سے منگا کے اپنے پاس لے آتا ہوں تو پھر میں آپ کو بھیج دوں گا تو بھائی وہ ساتھ والی دکان میں ہی کیوں نہ چلا جائے اگر آپ کے پاس نہیں ہے وہ مال تو پھر آپ کے پاس کیوں آئے وہ وہ ساتھ والی دکان میں آپ مشینری کے بند ہونے کا انتظار نہیں کرتے کہ مشینری بند ہو جائے تو پھر آپ جا کے اس کا جو ہے وہ اسپیئر جو ہے یا جو بھی چیز ہے آپ کو پتا ہے کہ جی آن ریگولر بیسس کون کون سی مشینری جو ہے اس میں کون کون سی چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ آپ اپنے پاس اسٹاک رکھتے کیونکہ مشینری کا بند ہونا اور پروڈکشن کا لاس ہونا زیادہ نقصان دہ ہے اس چیز سے کہ جی آپ کے پاس وہ اسپیئرز میں پیسہ جو ہے وہ کچھ عرصے تک بلاک رہے اور اس اسپیئرز کا استعمال نہ ہو کیونکہ جو پروڈکشن لاس ہوگی وہ آپ کو زیادہ مہنگی پڑتی ہے اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس بات کے کہ جی آپ جس وقت اس اس مال کو پہلے اپنے پاس سٹاک میں رکھیں دکانداری کر رہے ہیں آپ اب آپ کہیں کہ جناب میں تو ڈبل روٹی اس وقت منگاؤں گا ڈبل روٹی بنانے والے سے جس وقت میرے پاس گاہک آئیں گے ڈبل روٹی مانگنے کے لیے تو بھائی ایسے تو کاروبار نہیں ہوگا نا کاروبار تو ایسے ہوگا کہ جی ڈبل روٹی کا اسٹاک آپ کے پاس ہوگا کہ گاہک آئے اور وہ ڈبل روٹی مانگے اور آپ ڈبل روٹی ان کو بیچ دیں تو یہ چیز جو ہے یہ سمجھنے کی بات ہے اور اس وجہ سے جو اسٹاک کا اکاؤنٹ ہے اس کو رکھا جاتا ہے اسٹاک را مٹیریل کا ہو سکتا ہے اسٹاک جو ہے وہ فنشڈ گڈس کا ہو سکتا ہے جو بنایا گیا ہوا مال ہے یا کمپلیٹڈ مال ہے جو اس کو آپ جو بیچ جو اس صورت میں آ گیا خام مال ایک طرف ہو گیا خام مال سے پھر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اس سے چیزیں بناتے ہیں اب مثال کے طور پہ آپ ایک ہم فرنیچر بنانے کا کاروبار لیتے کہ جی اس کے پاس لکڑی ہے تو لکڑی تو را مٹیریل ہو گئی اس کا کیل اس کے را مٹیریل ہو گیا خام مال ہو گیا اس کا جو استعمال کرے گا فرنیچر بنانے میں رنگ ہے روغن ہے فوم ہے کپڑا ہے اس قسم کی بہت ساری چیزیں جو بھی چیزیں چاہیے ہوں اب وہ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے کچھ چیزیں کچھ کرسیاں میزیں فرنیچر بن جاتا ہے تو جو بن گیا ہر طور ہر طریقے سے بن گیا رنگ روغن اس کی اس کی کشن اس کی اس کی سیٹ اس کے سب کچھ بن گئے سب سب تیار ہے مال ریڈی ہے کہ جی وہ بک جائے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ ابھی تک ان پہ شاید رنگ روغن نہیں ہوا ان کا کسی کا ایک کا بازو لگ گیا ہے تو دوسرا بازو نہیں لگا تو یہ چیزیں بھی آپ کے اسٹاک کا حصہ ہے خام مال تو آپ آپ نے نے استعمال کرا خام مال کو کنورٹ کیا کنورٹ کیا کیا آپ نے کرسی کرسی بنانے میں کمپلیٹ نہیں ہے تو وہ جو کرسی پہ جو خام مال سارا استعمال ہوا اور اس پہ جو اور لاگت آئی وہ کیا تمام کی تمام لاگت جو ہے اس کا کوئی ویلو ہے اس سٹاک کا کوئی ویلو ہے کہ جی جو آپ کے پاس سیمی فنش سٹیج میں پڑا ہوا ہے نیم ایک کمپلیٹ سٹیج میں پڑا ہوا ہے اس اس اس کا کا کا بھی تو کوئی ویلیو ہوگا سو وہ بھی کا حصہ ہے تو وہ ایک کیٹیگری علیحدہ ہو جاتی ہے اسٹاک کی اور جو کمپلیٹڈ مال ہے اس کا اسٹاک علیحدہ ہے پھر میں نے آپ سے کیا کہ سٹورز ہیں اسپیئرز ہیں بہت ساری اور چیزیں ہیں ان کے بھی علیحدہ علیحدہ سٹاکس ہوتے ہیں ان کو بھی علیحدہ رکھنا ہوتا ہے اب یہ تو ہو گئی اسٹاکس کی بات کہ جی مختلف قسم کے ہیں اور اس اکاؤنٹ کے اندر جو اسٹاک کا اکاؤنٹ ہے جس قسم کے اسٹاک کا اکاؤنٹ ہے اس میں پہلے تو ڈیبٹ ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں کیا ڈیبٹ ہوتا ہے وہ ویلیو ڈیبٹ ہوتا ہے جو کہ ان کی قیمتیں جس قیمت پہ ہم نے ان کو خریدا اس سے وہ ڈیبٹ ہوتا ہے اس میں کریڈٹ کیا ہوتا ہے کریڈٹ ہوتا ہے وہ ویلیو ویلیو کون سا جو قیمت خرید تھی ان آئٹمس کی جو کہ یا ہم نے فیکٹری کو ایشو کر دیے دے دیے فنشڈ آئٹمس بنانے کے لیے خام مال میں کمی آ گئی اتنے سے تو اب خام مال نہیں اگر ہزار روپے کا خام مال خریدا تھا تین سو روپے کا خام مال جو ہے وہ کارخانے کے حوالے کر دیا کہ جی جی ٹھیک ہے اس سے آپ نے جو کچھ بنانا ہے وہ آپ بنا لیجئے تو آپ کے پاس ہزار روپے کا تو سٹاک نہیں رہا خام مال کا اب آپ کے پاس ہزار مائنس تین سو سات سو روپے کا جو ہے وہ خام مال کا سٹاک موجود ہے وہ تین سو روپے کا کیا ہوا وہ تین سو روپے جو ہے وہ استعمال ہوئے اور شاید اس سے کچھ چیزیں بن گئی اب وہ جو چیزیں بن گئی تو یہ تو حصہ بن گیا اس فنشڈ پروڈکٹ کا اس فنشڈ پروڈکٹ کی کاسٹ بن گئی جو کہ آپ کے سامنے ایک کمپلیٹ حالت میں آ گیا تو اسٹاک جو ہے را مٹیریل کا اسٹاک اکاؤنٹ جو ہے اس میں اب آپ کہتے کہ جی سات سو روپئے کا اسٹاک میرے پاس رہ گیا فنشڈ گڈس کے جو سٹاک ہے آپ کے پاس کہ وہ تین سو روپئے کا مال جو ہے وہ شاید اس کے کھاتے میں اس میں ڈیبٹ چلا گیا تو یہ اس طریقے سے جو ہے یہ چیز ہوتی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی سٹاک کے اکاؤنٹ میں آپ ویلو آف پرچیز جو ہے وہ ڈیبٹ کرتے ہیں سٹاک کے اکاؤنٹ کو آپ کریڈٹ اسی طریقے سے جیسے پرچیز میں کر رہے تھے آپ سٹاک کے اکاؤنٹ میں value of goods sold at the price that you bought them at اس پہ آپ اس کو کریڈٹ کرتے ہیں یا اگر آپ نے اس کو ایشو کر دیا کارخانے کو فار پروڈکشن پرپز تو وہ اسی ویلو پہ at the cost at which they were purchased اس ویلو پہ ایشو شو کر دیں گے آپ فیکٹری کو تو آپ کے پاس بیلنس رہ جائے گا ان اس ان گڈز کا اس خام مال کا جو کہ آپ کے پاس فزیکلی موجود ہونا چاہیے یہ اسی قسم کی بات ہے کہ جیسے کیش اکاؤنٹ کی ہم نے بات کی تھی کہ جی ہم دن شروع کرتے ہیں دو ہزار روپے سے دن میں ہمارے پاس دو بیس ہزار روپے اور جمع ہوتے ہیں ٹوٹل تو ہمارے پاس بائیس ہزار دن میں ہو گئے پھر ہمارے پاس لیکن ہم نے پھر پیمنٹس بھی اس بائیس ہزار میں سے کی اور شام کو جس وقت ہمارے پاس کیش ان ہینڈ بچا تو وہ پانچ ہزار روپے بچ گیا کیونکہ سترہ ہزار روپے کی پیمنٹ ہم نے کر دی تو پانچ ہزار شام میں بچ گیا اسی طریقے سے اسٹاک کی بھی وہی بات ہے کہ جی آپ نے خریدا تو بیس بائیس ہزار روپے کا اسٹاک اس میں سے سترہ ہزار روپے کا بیچ دیا یا فیکٹری کو دے دیا کہ جی اس کو اس سے وہ آگے مال بنا لے اس مال سے فنش پروڈکٹ بنائے تو وہ جو چیز ہے کہ جی اب میرے پاس پانچ ہزار روپے کا باقی مال پڑا رہ گیا تو وہ پانچ ہزار کا فزیکلی موجود ہونا چاہیے اور آپ اگر گنتی اس کی کرنا چاہیں تو وہ آپ گنتی کر سکے کہ جی ہاں پانچ ہزار کے ہی بوریاں ہونی چاہیے تھی سیمنٹ کی یا اتنی فلاں چیز ہونی چاہیے تھی اس کا وزن یہ ہونا چاہیے تھا یا اس کا نمبر اتنا ہونا چاہیے تھا جو بھی ہے کیا میرے پاس واقعی اسٹور کے اندر اتنے ہی بوریاں پڑی ہیں اتنے ہی کلو گرام سریا پڑا ہوا ہے یا ٹن سریا پڑا ہوا ہے یا جو بھی چیز ہے یا number of bags number of cartons پڑے ہیں باکسز پڑے ہیں جو بھی ہے تو یہ آپ اس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ جی کیا آپ نے خریدا جو آپ نے بیچا وہ آپ کا اس میں سے اگر مائنس کر دے فگر جو خریدا تھا تو کیا باقی جو بچا رہا وہ بچا ہوا آپ کے پاس موجود ہے اسٹور میں یا نہیں ہے گودام میں موجود ہے یا نہیں ہے تو اس طریقے سے وہ بھی ایک کنٹرول ہو گیا کہ کوئی اس میں سے چوری نہ کر لے چیز یا غلط استعمال نہ ہو جائے یا کہیں غائب نہ ہو جائے یا کچھ نہ ہو جائے تو وہ بھی ہے کیونکہ پیسہ تو آپ کا لگا ہوا ہے تو یہ بھی ایک کنٹرول آپ کی خرید اور اس کے استعمال پر ہو گیا کیونکہ جو استعمال ہو رہا ہے وہ یا کنورٹ ہو رہا ہے انٹو فنش گڈس یا وہ بیچا جا رہا ہے تو اگر جو بیچا جا رہا ہے تو وہاں سے آپ کو پتا ہے کہ جی آپ نے اتنے ڈبے دودھ کے بیچے دودھ کے بیچے اتنے ڈبے آپ نے چینی کے بیچے اتنے ڈبے آپ نے فلا چیز کے تو آپ کے پاس ٹوٹل ڈبے اتنے تھے اتنے آپ نے آج کے دن میں بیچے لہذا آپ کے پاس بیلنس میں اتنے ڈبے موجود ہونے چاہیے کیا ہے یا نہیں ہے تو یہ بھی آپ چیک کر سکتے اس طریقے سے تو یہ بھی اس کی ایک افادیت so stock account value of cost of good purchase is debit to درچ to the account and the stock account is credited with the value of گولڈ اور issue to the factory for further the balance would represent the value of stock in hand اب جہاں تک رہ گئی بات کہ جی اس کی دوسری سائڈ انٹریز کی کیا ہوگی تو دوسری سائڈ جو انٹریز کی ہے اسی انٹری کی یا اسی ٹرانزیکشن کی جو ہے وہ یہ کہ جب آپ خرید رہے ہیں مال اگر تو آپ کیش پہ خرید رہے ہیں یا کریڈٹ پہ خرید رہے ہیں تو وہ کیش یا کریڈٹ کے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ آپ نے پیمنٹ کر دی اگر فوری طور پہ تو وہ آپ نے اس کو کریڈٹ کر دیا کیش اکاؤنٹ کو یا بینک اکاؤنٹ کو اور اگر آپ نے کریڈٹ پہ مال خریدا ہے تو پھر وہ مال جو ہے وہ کریڈٹر کو کریڈٹ ہوگا اس کا ویلیو اور ڈیبٹ اسٹاک اکاؤنٹ ہی ہوگا تو وہاں پہ تو کوئی ہمارے وہ چینج نہیں آئی اب جس کا پیمنٹ کریں گے ہم کریڈیٹر کو تو اسٹاک اکاؤنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کریڈیٹر کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے کیش یا بینک کو جو ہے وہ کریڈٹ کر دیں گے اسی طریقے سے چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ جی اب جو ہم نے سیل کر دیا مال بیچ دیا یا مال فیکٹری کو ایشو کر دیا for further use and conversion into finished products اس کو کیا اس کی انٹری کیسے کریں گے تو صاحب اس کی انٹری کیونکہ جو سیل کرا اب اس کا ہم نے اسٹاک ریڈیوس کرنا ہے سب سے پہلی بات کہ جی اس اکاؤنٹ کو آپ کریڈٹ کریں گے وتھ دی کریڈٹ کریں گے by the cost of the goods been sold یعنی اس کاسٹ سے جو اس کے ان گڈ سولڈ کی کاسٹ جو آپ نے پے کی تھی کاسٹ آف گڈز سولڈ جس قیمت پہ آپ نے وہ مال جو بیچا ہے جس کو خریدا تھا جو اس کو خریدا تھا وہ قیمت سے آپ اس کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کریں گے اور ڈیبٹ کس کو کریں گے ڈیبٹ آپ کر دیں گے کاسٹ آف گڈ سولڈ کو جا کے ایک اور اکاؤنٹ کھولیں گے جس کو کہتے ہیں کاسٹ آف گڈ سولڈ اب یہ تو ایک طریقہ ہے اس کا کا کرنے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جی پرچیز کے اکاؤنٹ یا اسٹاک کے اکاؤنٹ میں جو اوپننگ بیلنس ہے وہ آپ شو کریں اس کے بعد اس مہینے میں جتنی پرچیز ہوئی ہیں وہ آپ اس میں اوپننگ اسٹاک میں ایڈ کر دیں وہی بات جو میں نے آپ کو کیش کے بارے میں کہی تھی کہ صبح دو ہزار تھا دن کے دوران بیس ہزار میرے پاس مزید کیش آیا اور ٹوٹل کیش تو آ گیا میرے پاس بائیس ہزار روپیہ سو اسی طریقے سے اگر دو ہزار میرا اوپننگ سٹاک تھا بیس ہزار روپیہ بیس ہزار روپے کے مزید میں نے اگر سٹاک خریدا اس دن میں مہینے میں جو بھی اکاؤنٹنگ پیریڈ ہے میرا تو میرے پاس ٹوٹل سٹاک جو اویلیبل تھا سیل کے لیے یا ایشو ٹو دی فیکٹری کے لیے فار فردر یوزیج تو میرے پاس ہو گیا بائیس ہزار کا اب اس بائیس ہزار میں سے اگر میں سترہ ہزار روپے کا اسٹاک جو ہے وہ بیچ دیتا ہوں تو میں کہوں گا کہ جی opening stock plus purchase minus value of goods یا کاسٹ آف گڈز سولڈ یا value of goods issued to the factory balance stock of raw material میرے پاس رہ جائے گا وہ بیلنسنگ فیگر جو ہوئے گی جو باقیہ رہ جائے گا وہ میرے پاس بیلنس اسٹاک ہوگا اس اسٹاک آئٹم کا جو کہ میں جس کو میں ڈیل کر رہا ہوں سو so, چیز یہ ہو گئی کہ جی opening stock plus purchase minus value اور sold of goods sold will give me the of particular item of stock ٹھیک ہو گیا اب یہ کاسٹ آف گڈ سولڈ آپ کو یاد ہے اگر آپ کو پروفٹ اینڈ لاس کا فارمیٹ جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا وہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں ایک طرف ہم نے سیلز لکھا تھا دوسری طرف ہم نے لکھا تھا کاسٹ آف گڈ سولڈ اس کاسٹ آف گڈ سولڈ کو جب ہم سیلز میں سے مائنس کرتے تھے تو گروس پروفٹ ہمارا آتا تھا یہ بھی آپ کو یاد ہوگا تو اس طریقے سے ہم تعین کرتے ہیں کہ جی جو ہم نے مال بیچا وہ اس کا ویلیو کیا تھا کاسٹ اس, اس, اس, اس کو بنانے کی یا اس اس اس اس کو کو کو قیمت قیمت کی خرید کیا تھی جس کو ہم نے بیچا وہ ہم اس کے اگینسٹ سیٹ کرتے کیونکہ ہم نے خریدی تو بہت ساری چیزیں لیکن ساری کی ساری تو نہیں بیچی چونکہ ساری نہیں بیچی اس لیے ساری کی کاسٹ تو ہم سیلز کے اگینسٹ نہیں لگا لگا سکتے اسی کی لگا سکتے ہیں کہ جتنا ویلیو یا جتنے آئٹم اب ہم آتے ہیں کاسٹ آف گڈ سولڈ کی طرف کاسٹ آف گڈ سولڈ کا جہاں تک تعلق ہے جہاں پہ آپ بنا بنایا مال بازار سے خرید کے اس کو اپنی دکان سے بیچتے ہیں تو وہاں پہ تو وہ ویلیو جو کہ اس مال کی تھی جو قیمت خرید تھی اس پہ آپ نے مزید کوئی کام نہیں کیا آپ نے اس کو بازار سے لا کے اپنی دکان میں رکھا اور دکان سے آپ نے آگے بیچ دیا تو وہ تو وہی ویلیو ہے اس کی کاسٹ آف گڈ سولڈ کی کہ جو قیمت خرید تھی لیکن جہاں پہ فیکٹری ہے جہاں پہ مینوفیکچرنگ ہے جہاں پہ اس خام مال کو کنورٹ کیا جا رہا ہے انٹو ڈفرنٹ فنشڈ پروڈکٹ تو وہاں پہ تو مزید کاسٹ بھی آتی ہیں کیا کاسٹ آئیں گی مثال کے طور پہ اس میں کاسٹ جو ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں اس میں جو لوگ ان پروڈکٹس کو بنانے میں بنانے بنا رہے ہیں اس خام مال کو کنورٹ کر رہے ہیں اس ان کی تمام کی تنخواہیں ہوں گی اس کے علاوہ جو مشینری چل رہی ہے جس پہ وہ خام مال پروسیس بنا ہوتا ہے یا اس پہ بنا مشینری استعمال ہوتی ہے اس اس کو بنانے میں مشینری کی کاسٹ ہے وہ کاسٹ کیا ہے وہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جی مشینری کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ اس کی لائف پہ اسپریڈ کی جاتی ہے تو یہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جی اس کی بھی کاسٹ آئے گی پھر اس کے علاوہ جو آپ اسپیئرز استعمال کریں گے جو آپ پانی اگر کا استعمال اس پروسیس میں ہوتا ہے یا گیس کا استعمال ہوتا ہے اور بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں جن کا استعمال ہوتا ہے تو وہ تمام کاسٹ جو ہیں جو کہ ان گڈز کو جو آپ بیچ رہے ہیں بنانے پہ ڈائریکٹلی صرف ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ کے اکاؤنٹ میں اور پھر قیمت آتی ہے کہ ہاں جی یہ cost of good sold total بن گئی سو صرف انوینٹری اس میں یا اسٹاک نہیں ہوتا اسٹاک آف را مٹیریل صرف نہیں ہوتا بلکہ اس سے آگے بھی جی جیسے میں نے آپ کو مثال دیا کہ جی کرسی بنا رہے ہیں آپ کرسی کا خام مال تو لکڑی ہو گیا لیکن لکڑی کو کنورٹ کریں گے آپ کرسی میں اس کے لیے جو کارپینٹر ہیں جو اسکلڈ کرافٹس مین ہیں آپ کے وہ اس پہ کام کریں گے ان کی تنخواہیں ہیں ان کا وقت جو اس کرسی کو بنانے پہ اس کے حساب سے جو ان کی تنخواہ بنے گی ایک کرسی کو بنانے کے لیے وہ بھی اس کی بنانے کی لاگت میں شامل ہوگی خام مال شامل ہوگا وہ وہ اس کا کارپینٹر کی کاسٹ شامل ہوگی اگر وہ مشین مشینی آرے پہ اس اس نے نے لکڑی کاٹی تو وہ جو آرا چلا اس پہ بجلی خرچ ہوئی اس کی کاسٹ آئے گی آرے کی قیمت کا بھی ایک حصہ جو ہے اس کرسی پہ آئے گا اس کے بعد کیل جو استعمال ہوں گے اسکرو استعمال ہوں گے پیچ استعمال ہوں گے رنگ ہوگا روغن ہوگا ریگ مال استعمال ہوگا بہت ساری چیزیں اور استعمال ہوگی وہ تمام چیزیں مل کر اس کرسی کی ٹوٹل قیمت بنے گی اس کی بنوائی کی قیمت بنے گی اب اس کے علاوہ بہت سارے اور خرچے بھی ہوں گے وہ خرچے کیا ہوں گے کہ جی اس فیکٹری کے یا اس جو بھی جگہ ہے اس فیکٹری کے جو دوسرے دفاتر ہیں جہاں پہ پرچیز والے بیٹھے ہوئے ہیں سیل والے بیٹھے ہوئے ہیں اکاؤنٹس والے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے دوسرے اہلکار بیٹھے ہوئے ہیں کمپنی کے ان سب کے دفاتر کی جو کاسٹ آ رہی ہے اس کا بھی ایک حصہ جو ہے وہ اس کرسی کی بنوائی کی قیمت میں شامل ہوگا وہ وہ ڈائریکٹ کاسٹ نہیں وہ علیحدہ سے آئے گی اس کو اوور ہیڈس کہہ لیں آپ یا جو مرضی کہہ لیں آپ وہ بھی علیحدہ سے آئے گی پھر اس کے بعد کہ جا کے پروفٹ کی باری آتی ہے کہ اچھا اب یہ تو ٹوٹل کاسٹ اس کی بن گئی اس پہ اوپر اب میں پروفٹ اپنا لگاؤں گا اور پھر میری قیمت فروخت جو ہے اس کا تعین ہوگا اور وہ بکے گا تو اس طریقے سے جا کے یہ جو انوینٹری کا اکاؤنٹ انوینٹری خام مال سے کہا گیا خام مال سے ایک اکاؤنٹ ہم علیحدہ کھولیں گے کہ جی را مٹیریل اسٹاک سے جائے گا کدھر جائے گا فیکٹری کو جائے گا جی فیکٹری کے لیے کیا اکاؤنٹ کھولیں گے ورک ان پروسیس کا اکاؤنٹ کھولیں گے کہ جی کام جو ہو رہا ہے اس کا اکاؤنٹ کھول رہے ورک ان پروسیس کا اکاؤنٹ کھول رہے ہیں اس میں وہ ڈیبٹ ہوگا باقی تمام کاسٹ جو ڈائریکٹ جن کا میں ذکر کر چکا ہوں ابھی کیل کانٹے ترخان کی یا کرافٹ مین کی جو قیمت ریگ مال را وغیرہ وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں جو ہے ان سب چیزوں کی کاسٹ جو ہے وہ ورک ان پروسیس میں پہلے جائے گی اور اس وقت تک ورک ان پروسیس کے اکاؤنٹ میں موجود رہے گی کہ جب تک جو ہے وہ یہ پروسیسنگ اس آئٹم کی کمپلیٹ نہ ہو جائے جب وہ ہو جائے گی تو جتنا ویلو اس میں اکٹھا ہوا ہے وہ ویلو ٹرانسفر ہو جائے گا فنشڈ گڈز کے اکاؤنٹ میں تو فنش گڈز کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا ورک ان پروسیس کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا جس وقت اسٹاک سے ایشو ہوگا کوئی مال اسٹاک کے اکاؤنٹ سے اسٹاک کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا ورک ان پروسیس ڈیبٹ ہوگا جس وقت ورک ان پروسیس ختم ہو جائے گا تو ورک ان پروسیس کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا اور فنشڈ گڈز کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا جب آپ وہ مال بیچیں گے بنا ہوا مال بیچیں گے تو اس وقت فنشڈ گڈز کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ ہوگا اور کاسٹ آف گڈز سولڈ جو ہے وہ ڈیبٹ ہوگا تو یہ سائیکل پورا بنتا ہے جو کہ صرف ایک پرچیز اکاؤنٹ سے جس شہر سے بات شروع ہوئی تھی اس سے یہ مسئلہ جو ہے یہ حل نہیں ہو سکتا تو یہ بات جو ہے یہ سمجھنے کی ہے اس کو بار بار آپ کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ یہ ذرا تھوڑا سا مختلف ذرا مشکل ہے اس کو سمجھنا یا اس کو گراسپ کرنا سو یہ بہرحال کرنا ہے کیونکہ اس کو سمجھے بغیر ہم آگے جو ہے وہ چلنا مشکل ہوتا ہے تو اب پھر سے ہم اسی طرف جاتے ہیں کہ جی پرچیز ہے اب ان پرچیز کی بات کر لیں جو کہ نہ ہم فیکٹری کو ایشو کر رہے ہیں نہ ہم اپنے بیچنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنے استعمال کے لیے ہم نے اسٹاک رکھا ہوا ہے تو وہ آئٹمس جو ہیں وہ آئٹمس کیا ہے ان کا کیا ہوگا ٹریٹمنٹ ان کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ جی وہ اسٹاک جو ہے وہ بھی اسٹاک کے آئٹمس ہیں مثال کے طور پہ اسٹیشنری ہے اب اسٹیشنری کا ایک ہم اسٹاک کا اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں اور اس میں جتنی اسٹیشنری مہینے کی ہے یا دو مہینے کی اسٹیشنری جو ہے وہ ہم ربر پینسل فلانا یہ وہ ان سب کا اسٹاک جو ہے وہ ہم وہاں مینٹین کر رہے ہیں اس کا ویلو ڈیبٹ کر دیتے پرچیز کیا ہم نے تو ڈیبٹ کر دیا ہم نے اسٹاک کے اکاؤنٹ کو اسٹیشنری اسٹاک کے اکاؤنٹ کو یا اسپیئر کے اسٹاک کے اکاؤنٹ کو اس کو ہم نے ڈیبٹ کر دیا اب اسٹیشنری جیسے جیسے استعمال ہو رہی ہے ہم ہر روز ہر ہفتے اس کو اسٹاک کے اکاؤنٹ کو اس ویلو سے جس ویلو کی اسٹیشنری آپ نے لوگوں کو استعمال کے لیے دے دی اس کو آپ کریڈٹ کر رہے ہیں اور ڈیبٹ کس کو کر رہے ہیں اسٹیشنری کا ایکسپنس ہوا آپ جس وقت آپ نے چیز خریدی تھی اس وقت آپ کا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کس لیے ہوا کہ آپ نے ایک اسٹاک بلڈ اپ کیا اور اسٹاک کیا چیز ہے اسٹاک ایک ایسٹ ہے آپ نے اس چیز کو استعمال ایک دن میں نہیں کرنا اگر تو آپ نے اس کو اسی وقت اور فوری طور پہ استعمال کر دینا ہے تو آپ اس کو ایکسپنس کے طور پہ شو کر سکتے اگر میں اسٹاک نہیں رکھتا اسٹیشنری کا میں کہتا ہوں جی اسٹیشنری کا میں نے اسٹاک نہیں رکھنا ٹھیک ہے صاحب تو آپ جو بھی اسٹیشنری پہ خرچہ کر رہے ہیں وہ آپ نے یوں سمجھ لیا کہ جی جس وقت میں نے ایک جو بھی میں نے چیز خریدی وہ فوری طور پہ اس کا استعمال ہو گیا لہذا وہ میرا ہو گیا تو ایکسپینس جو ہے وہ اگر آپ کر رہے ہیں ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں اور اس کو فوری طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ ایکسپینس ہو گیا آپ کا اس کا اسٹاک رکھنے کی نہیں آپ کو اس آئٹم کا ضرورت وہ ایکسپینس جو ہے وہ کہاں پہ شو ہوگا وہ پروفٹ اینڈ لاس میں شو ہوگا آپ نے جو گروس پروفٹ کمایا تھا اس میں سے مائنس ہوگا کہ جی کیونکہ وہ تو اب آپ کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بن گئی دفتر چلانے کی کاسٹ بن گئی دکان چلانے کی کاسٹ بن گئی تو وہ وہاں پہ چارج لیکن اگر آپ سٹاک رکھتے ہیں اسٹیشنری کا تو پھر یہ ہوگا کہ جی صرف اس حد تک سٹاک جو ہے اس حد تک وہ جو آپ نے لوگوں کو استعمال کے لیے دیے اس کا ویلو وہاں پہ کریڈٹ ہوگا باقی بیلنس جو ہے وہ سٹاک ہوگا آپ کے پاس اور آپ آپ آپ کا کے اس کو فزیکلی میچ کر سکتے ہیں کہ جی اتنی پینسلیں اتنے ربر اتنے پیڈ اتنا فلاں اتنی فلاں جو ہے وہ میری الماری میں بند ہے اور اس کی اگر قیمت خرید سے میں ہر ایک کی کوانٹٹی کو ملٹی پلائی کروں اس کی قیمت خرید سے تو میرے پاس ویلو وہی آنا چاہیے جو کہ میرے حساب کی کتابوں میں آ رہا ہے stock account stock stationery stock account میں تو وہ ڈبل چیک ہو جاتا ہے تو یہ بات ایسے یعنی یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جی جو اس قسم کے آئٹم ہیں اسٹیشنری کا آئٹم ہے اسٹیشنری کا item cost of good sold میں نہیں جاتا ہاں اس وقت جائے گا کہ آپ اسٹیشنری بیچ رہے ہیں تو پھر اسٹیشنری کا اسٹاک جو ہے وہ آپ اسٹیشنری آپ ریسیل کے لیے بیچ رہے ہیں اس میں سے اگر اپنے استعمال کے لیے بھی آپ کچھ کرتے ہیں تو وہ ایکسپینس کو چارج ہوگا اسٹیشنری ایکسپینس کو چارج ہوگا وہ cost of good cost of sold کو نہیں چارج ہوگا وہ اسٹیشنری ایکسپینس کو چارج ہو جو میں میں اپنے اپنے اوپر دکان جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر میں دیتا ہوں استعمال کرتا ہوں ان کے کام کرنے کے لیے یا اپنے کام کرنے کے لیے تو وہ دکان کا ایکسپینس ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ نہیں ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ میں تو صرف وہی چیز آئے گی وہی ویلیو آئے گا جو کہ آپ نے جس جس جس ان گڈس کا کہ جو آپ نے بیچے صرف وہی چیز آئے گی جو آپ نے اپنے استعمال کے لیے علیحدہ کر لی وہ جو ہے وہ آپ کا ایکسپینس دکان کا بنے گا یا فیکٹری کا بنے گا وہ کاسٹ آف گڈس سولڈ میں نہیں آ سکتا کسی طریقے سے بھی کاسٹ آف گڈ سولڈ میں صرف جو سیل کیا ہے آپ نے اس کی کاسٹ آ سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں آ سکتا کچھ اسٹاک میں سے میں اپنے استعمال کے لیے کر رہا ہوں تو وہ استعمال کے لیے جو کچھ کر رہا ہوں وہ ایکسپنس بنتا ہے میرا میری دکان کا میری فیکٹری کا یہ چیز بھی یاد رکھنے کی بات تو اس طریقے سے ہم ایک اکاؤنٹ جو ہے پرچیز کا اکاؤنٹ جو ہے اس پرچیز اکاؤنٹ کے تھرو یہ سارا کام جو ہے یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے کرنا اس لیے ہم مختلف اکاؤنٹ کاروبار کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم سٹاک کا اکاؤنٹ بھی کھولیں گے اور پھر ویسے بھی جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جی پرچیز کے اکاؤنٹ میں میں کیا شو کر رہا ہوں اس کا بیلنس جو ہے وہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے کیا وہ اسٹاک ان ہینڈ جو ان بکا مال میرے پاس بچ گیا ہے استعمال نہیں ہوا جو مال اس کا ویلو ریپرزینٹ کرتا ہے یہ کیا چیز کرتی ہے اور وہ کیسے ارائیو ایٹ کروں گا میں تو یہ یہ چیز جو ہے خالی اس اکاؤنٹ سے آپ کو نہیں کیونکہ بہت سے مختلف قسم کے اسٹاک ہوتے ہیں پرچیز مختلف قسم کے گاڑی بھی پرچیز کرتے ہو آپ کہ جی گاڑی کا اسٹاک گاڑی بھی تو میں نے پرچیز ہی کی ہے نا جی پرچیز تو کی ہے آپ نے لیکن گاڑی ایک ایسٹ ہے ہاں اگر گاڑیاں آپ اگر آپ کار ڈیلر کا کام کرتے ہیں تو پھر آپ گاڑیاں جو ہے وہ اس لیے اپنے اپنے پاس منگوا کے رکھ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو بیچنا ہے تو وہ آپ کا اسٹاک ہوئے گا اسٹاک ان ٹریڈ ہوگا کیونکہ آپ اس اسٹاک میں ٹریڈ کر رہے ہو لیکن اگر آپ ایک گاڑی خریدتے ہو تو وہ گاڑی اپنے کاروبار کے لیے اپنے ذاتی استعمال کے لیے آپ خرید رہے ہو تو وہ گاڑی جو ہے وہ تو آپ کا ایک ایسٹ ہے لیکن وہ گاڑیاں جو آپ بیچنے کے لیے خرید رہے ہو وہ سٹاک وہ آپ کا سٹاک ہوں گی وہ آپ کا ایسٹ فکسڈ ایسٹ نہیں بن سکتی تو یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ جی آپ یہ چیز جو بھی خرید رہے ہیں یہ کس لیے خرید رہے کیوں خرید رہے ہیں بیچنے کے لیے خرید رہے ہیں اگر بیچنے کے لیے خرید خرید رہے ہیں تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ cost of cost of good sold میں جائے گا اگر آپ اپنے استعمال کے لیے خرید رہے ہیں اور اسٹاک مینٹین کر رہے ہیں تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ جائے گا ایکسپنس میں اگر آپ نے ایک چیز یا ایک گاڑی خرید لی یا ایک پنکھا خرید لیا یا ایک ایئر کنڈیشنر خرید لیا یا ایک موٹر سائیکل خرید لی وہ موٹر سائیکل آپ کے استعمال میں ہے تو وہ آپ کا ایسٹ ہے وہ آپ نے ری سیل کے پرپز کے لیے آپ نے نہیں خریدا لہذا وہ آپ کا فکسڈ ایسٹ ہے یعنی وہ آپ کے استعمال میں کافی عرصہ جو اس کی لائف ہے اس لائف تک تو کم از کم وہ چلے گا آپ کے پاس سو so, نوعیت کی بات آئی کہ جی آپ یہ کیوں خرید رہے ہیں یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے اور اسی کے حساب سے جو آپ سٹاک اکاؤنٹس کھولیں گے وہ اس حساب سے کھولیں گے اب کئی بڑی جو فیکٹریز ہوتی ہیں یا بہت سارے کاروبار ہوتے ہیں کیونکہ ساری چیزیں ہر چیز کا مال ہر ہر مال جو ہے سارا اسٹاک جو ہے وہ آپ دکان پہ نہیں رکھ سکتے لہٰذا گوڈاؤنز ہوتے ہیں گودام ہوتے ہیں جہاں پہ یہ رکھے جاتی ہیں چیزیں ہوتے ہیں جہاں پہ میں رکھتے ہیں آپ تو وہ بہت ساری چیزیں اب اسٹور میں سوال یہ ہے کہ جی اسٹور میں تو صرف کتنے آئٹم نمبر کتنے نمبر آف آئٹمز موجود ہیں کتنے دکان پہ چلے گئے بیچنے کے لیے یا کتنے فیکٹری کو ایشو کر دیے باقی کتنے اس کے پاس رہ گئے یا کتنے بک گئے اس میں سے باقی کتنے بنے بنائے مال میں سے کتنا رہ گیا باقی یہ چیز تو مین سٹور جو ہے وہ تو آپ کا گودام ہے اس گودام کے اندر تو آپ نے مال رکھا ہوا ہے اب وہ مال جو ہے اس کی گنتی بھی ضروری ہے ہر آئٹم کی گنتی کی ضروری ہے وہ جو ہے انوینٹری جو آپ گوڈاؤن میں رکھ رہے ہیں سٹور میں رکھ رہے ہیں وہ ویلیو کے بغیر ہوگی وہ صرف اس کی کوانٹٹی ہوگی تاکہ کوانٹٹی کوانٹیٹیو آپ کے پاس بھی ایک ریکارڈ موجود ہونا چاہیے کہ جناب ہم نے پانچ سو چیزیں خریدی تھی ایک قسم کی اس میں سے چالیس ہم نے بیچ دی باقی ہمارے پاس چار سو ساٹھ جو ہے وہ باقی اسٹاک پہ پڑے ہونا چاہیے اور کاروبار کے مالک کے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے پاس باقی کتنی چیزیں رہ گئی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جی ڈیمانڈ اس پروڈکٹ کی زیادہ ہو آپ کو نیا مال بھی خریدنا ہے آپ کو وہ بھی پلان کرنا ہے کہ جی ہم کیسے خریدیں گے اس نئے مال کو سو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے یہ آ جاتی ہیں تو اسٹور میں یا گودام میں یا گوڈاؤن میں تو آپ کوانٹیٹیو یا کوانٹٹی کا حساب کتاب رکھتے ہیں لیکن جو بکس آف اکاؤنٹ ہیں اس میں وہی کوانٹٹی جو ہے اس کو ویلو میں کنورٹ کرتے ہیں اور ویلو کا ریکارڈ رکھتے ہیں اور اس ویلو میں سے آپ پھر دیکھتے ہیں کہ جی کیا میرے پاس کتنے ویلو کا اسٹاک رہ گیا ہے کتنے ویلو کو میں نے استعمال کیا to either in respect of goods جو میں نے بیچے یا میں نے اس کو فردر پروسیسنگ کے لیے فیکٹری کو دیا اب یہ تمام باتیں جو ہے اسٹاک کے بارے میں اسٹاک ان ٹریڈ کے بارے میں اور اس سے مختلف جو ریلیٹڈ اکاؤنٹس تھے یہ میں نے آپ سے کیے اس پوری چیز کو آپ نے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے اور اگلے لیکچر میں ہم آپ کو ایگزامپل کر کے بتائیں گے کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے شکریہ